ظاہر بات ہے کہ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو وہ چھپ کر کرتے ہیں اور وہ بھی جو وہ علل اعلان کرتے ہیں وہ یقیناً گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا